ایک قافلہ آ رہا ہے تو دوسرا جا رہا ہے ایک جنازہ آ رہا ہے تو دوسرا جا رہا ہے ستر کے جنازے پڑے ادھر اسی کے جنازے پڑے ادھر چار شہید ادھر پانچ شہید اس جنگ سے واپس آئے تو دو شہید کسی کو حضور دفنا رہے ہیں ایک غزوہ آیا تو دوسرا گیا دوسرا آیا تو تیسرا گیا مال بھی جان بھی گھر کا سارا سامان وہ کہتے ہیں آدھا سامان وہ کہتے ہیں دس ہزار دس ہزار مجاہدین وہ کہتا ہے یہ باغ بھی اللہ کے رستے میں وہ کہتے ہیں جان بھی اللہ کے رستے میں اور بابا جی آپ کہاں جا رہے ہیں آپ کی ٹانگ معذور ہے کہتے ہیں میں چاہتا ہوں اس معذور ٹانگ کے ساتھ جنت میں جا کے چلتا رہوں وہ اما تو کہاں جا رہی ہے بڑھیا چار بیٹے شہید کرا چکی خود بھی لڑنے جا رہی ہوں میدان کے اندر اما تو جوان عورت خنجر ہاتھ میں لے کے جا رہی ہے کہاں حضور کے دشمنوں کا پیٹ چاک کروں گی جا کے اس کے ذریعے سے اور بی بی یہ تو بچہ اٹھا کے کہاں جا رہی ہے یہ کسی مجاہد کو دے آؤں گی اس کی ڈھال بن جائے گا اور میں شہید کی اما بن جاؤں گی یہ عجیب و غریب قوم ہے انہیں دنیا کی فکر نکل گئی انہیں کو صحابہ کہا گیا جو جھوم جھوم کے پڑھتے تھے نان الدین ابا محمد یہ کون ہے جو misure da کہا یہ کہتا ہے کھجورے کھانے میں دیر ہو جائے گی تو میں شہادت سے محروم ہو جاؤں گا یہ کون دیوانہ کھڑا کہہ رہا ہے اللہ دشمن میرے کان کاٹ دے ناک کاٹ دے کلیجا چبالے قیامت کے دن تو پوچھے گا کہ تو کیا لایا میں کہوں گا جان بھی لٹا دی تھی جسم بھی کٹوا دیا تھا اللہ اکبر یہ عجیب شخص ہے یہ سرخ پگڑی باندھے یہ میدان جنگ میں اکڑ اکڑ کے کون جا رہا ہے یہ بھی ابو دجانا نبی کا خادم صحابی کہتا ہے یہ چال جب میدان جنگ میں چلی جائے پسند ہے اس بابے کے ہاتھ کیوں شل ہو چکے ہیں کہاں حضور کے چہرے سے تیر روکتا تھا اس لیے اصطلاح کے ہاتھ پہ اسی زخم لگے ہیں ہاتھ چل ہو چکا ہے یہ کس کے یہ بزرگ آدمی ہے اس کے کندھے میں بڑے بڑے سوراخ ہے بچے ہاتھ ڈال کے کھیلتے ہیں کہاں نبی کا پھوپی زبیر ہے جسم کا کوئی حصہ اس کا زخموں سے خالی نہیں ہے مگر پھر بھی میدان جہاد میں جاتا ہے یہ کون گھسٹ گھسٹ کے آ رہا ہے نبی کے قدموں کو ڈھونڈ رہا ہے یہ زیاد بن سکل ہے یہ بھی صحابی ہے کہتا ہے زخم تو کھا لیے اب جان نکلے تو نبی کے پاؤں پہ نکلے اس لیے ہے یہ کون ستر زخم کھائے پڑا صحابہ کو وسیعت کر رہا ہے حضور کی حفاظت کرنا یہ بھی صحابی صاحب بن ربی ہے یہ کون طالب علم کتابیں چھوڑ کے آ رہا ہے اور سارے روم کی طرف جا رہا ہے دنیا کہتی ہے ابو ہریرا ہے یہ انس بن مالک ہے یہ سب کچھ چھوڑ کے جا رہے ہیں یہ اتنے بڑے علامہ یہ وقت کے فقی یہ کون جا رہے ہیں کہتے ہیں یہ عبداللہ بن مسعود نبی کے مشابے صحابی نبی کا تکیا اٹھانے والے نبی کا جوتا اٹھانے والے اٹھایا نبی کا جوتا اٹھایا نبی نے سکھایا عبداللہ تلوار کبھی نہیں رکھنا ابو جال کی گردن کاٹنے سے لے کے آخر دم تک یہ کون ہے آزان چھوڑ کے دمش کے بارڈر پہ گیا بیٹھا کہا یہ نبی کے گھر کا نازم بلال حبشی ہے